جاتی ہیں جدھر سے میں گزرتا ہوں نگاہیں اٹھتی جاتی ہیں میری ہستی بھی کیا تیرا ہی عالم ہوتی جاتی ہے جدھر سے میں گزرتا ہوں نگاہیں اٹھتی جاتی ہیں میری ہستی بھی کیا تیرا ہی عالم ہوتی جاتی ہے قرآن حکیم کی بہت چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے فض قرونی وش قرولی ولا تک تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور شکر کیا کرو کفر میں مت مبتلا ہوا ہاں۔ ایک مرتبہ پوچھا جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اے ساتھیوں صحابیوں بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نماز وز حج و زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے سے اللہ بندوں کا کیسے ذکر کرتا ہے وہی صحابہ کا انداز کہ یہ بات اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا پہلے تو یہ حدیث نقل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں اور جب محفل میں اس میرا ذکر کرتا ہے تو فرشتوں کے درمیان میں اس کا ذکر کرتا ہوں دوسری حدیث یہ ہے کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں شریک محفل ہو جاتا ہوں اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کو بلا کر خاص کر کو حکم دیتا ہوں کہ میں نے اس بندے کے ذکر کی وجہ سے اسے محبوب بنا لیا ہے تم آسمانوں اور زمینوں میں فرشتوں کی مدد سے پکار دو کہ ہم نے فلاں بن فلاں کو محبوب بنا لیا ہے سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا وہ کہتی ہے تجھ کو خل کے خدا غائب آنا کیا اور خدا توفیق دیتا ہے جنہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کرتی ہیں تقدیریں ذکر اصل میں سوچ محدود ہے علم محدود ہے فکر محدود ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نبوی نقل کر رہے ہیں کہ جو چیز دائرۂ شریعت میں آ جاتی ہے وہ ذکر کہلاتی ہے پھر اس کی تشریح فرما رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی بھی کہ بیٹا یہ سمجھ لو بیٹا یہ سمجھ لو کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو فض قرونی از قرکم ایک طرف محبوب بنانا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کے طفیل میں تا قیام قیامت اللہ تعالیٰ ان بندوں کو محبوب بنا دے گا کہ جن کی جانب وہ متوجہ ہوگا پھر اس کی مثال خود ہی فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ بال بکھرے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے تم انہیں اپنے پاس بٹھانا تو پسند نہ کرو لیکن اگر یہ قسمیں کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو تاکہ ہمیں قیامت پورا کرتا رہے گا پھر فرماتے ہیں جیسے وہ ویسے کرنی ہے مثال پیش کی اور نام بھی بتا دیا اور جانتے ہو ویس کرنی کون ہے روز حشر جنتیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جنتیوں دیر کیوں کر رہے ہو جنت میں جاؤ اور وہ ایسے کرنی سے کہے گا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کی سفارش کرتے رہو اور میں بخشتا رہو تو جب غلامہ نے غلام کا یہ مقام شفاعت ہوگا تو کیا مقام شفاعت سردار نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا کہ مجھے تو نے بخشا غلامی کا تاج تیرے سر شفاعت کا بار آ گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے دائر شریعت میں تو ہر چیز ذکر میں شامل ہو جاتی ہے اس کی تشریح مجدد فسانی فرما رہے ہیں اسی لیے بیٹا میں کہتا ہوں کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا خریدنا بیچنا سونا جاگنا دائر شریعت میں لے آؤ تاکہ سارے کا سارا ذکر ہو جائے محب تصویح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں محب تصویح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں اور زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں محب تصویح تو سب ہیں مگر ادرا کہاں زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں اور زندگی فرش قدم بن کے بچھی جاتی ہے زندگی فرش قدم بن کے بچھی جاتی ہے اے جنو اور بھی ایک لغزش نہ سہی اور بے جنو آگ ہی نہیں ملتی اور جنو بھی کسی کسی کے لیے اور جسے دیوانگی کہتے ہیں الفت کی نبوت ہے جسے دیوانگی کہتے ہیں الفت کی نبوت ہے غنیمت ہے جو صدیوں میں کوئی دیوانہ ہو جائے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا تو ذرا آپ خیال کیجئے کہ جب بندہ دائرۂ شریعت میں ہر چیز لے آتا ہے تو وہ ذکر ہو جاتا ایک اور حدیث یاد آتی ہے کہ مومن کا سونا اور جاگنا جو ہے وہ عبادت میں سے ہے سوتا اس لیے ہے کہ جب اٹھے گا تو تکان دور ہو جائے گی اور اللہ کی اطاعت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا تو فض فضر اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نماز روزے حج و زکوٰۃ سے باہر ہی نہیں آتے ہو یہ بھی طریقہ ذکر کا ہے مگر ذکر کا مقصد اور اس کی منتہا جو ہے وہ مخلوق ہے عائشہ جس کی زبان اور ہاتھ سے اہل محلہ محفوظ نہ ہو جہنمی ہے شان نماز ہے یہی شرح نیاز ہے یہی اجیڑ گھروں میں دل بنا ٹوٹے دلوں سے پیار کر چنانچہ اس سلسلے میں ایسے لوگوں نے اپنے قریب کر لیا ہمت افزائی ہوتی ہے تو دین آگے بڑھتا ہے حسب معمول عمر فاروق گشت کر رہے ہیں آخر بشر تو ہیں تھک کے ایک دیوار کے سہارے بیٹھ گئے نفس کا کر دی اندازہ برائی کی طرف کوتاہی کی طرف لے جانا تھا اور آتی ہے ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے ذرا غور سے کی سنیے گا بیٹی ماں سے نہیں ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا لو دورے فاروقی ذرا بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام بخشا ہے اماں تم نے امیر المومنین کا حکم نہیں سنا کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا وہ بڑی سادگی سے جواب دیتی ہے کہ بیٹی امیر المومین یہاں کا موجود ہے اور وہ دیوار سے سہارا لیے بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ ہوتے تھے فوراً دوڑ جاتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا چلے آئے اور اپنی محفل میں اس عورت کو طلب کیا آپ سنیں گے اور شاید سمجھیں گے کہ سردنیش کے لیے بلایا لیکن ایسی بات نہیں وہاں تک آئی اس لیے کہ رو بے فاروق ہی مشہور تھا وہ سمجھے کہ اب ڈانٹ پڑے گی کوئی بات ہو گئی ہوگی اسے یہ پتہ نہیں کہ سن رہے اور نہ ان کا مقصود یہ تھا تمہیں اسی لیے طلب کیا ہے کہ تمہارے پاس ایک چیز ہے کیا مجھے دو گی وہ بڑی کہ میں دودھ بیچنے والی میرے پاس چیز کیا ہو سکتی ہے خیر اس نے اعتراف کیا کہ یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ میرے پاس کوئی چیز ہے اگر آپ سمجھتے ہیں تو بتائیے کہا تمہارے پاس جو لڑکی ہے اس اس کا نکاح میرے لڑکے کے ساتھ کر دو اور کیا تب یہ ایمان بڑھتا چڑھتا اور سنورتا رہا نے کہا مجھے کیا انکار ہو سکتا ہے چنانچہ اسی سلسلے میں اسی خاندان سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے ہیں غور کیا آپ نے دوسری بات فض قرونی فض قرون اصل میں قصہ کیا ہے کہ ہم لفظی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں ذکر کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیلونا نے فرمایا ہے کہ جب آنکھ صحیح دیکھنے لگے ذکر کر رہی ہے دیکھا جب کان سننے لگے صحیح تو ذکر کر رہے ہیں جب زبان صحیح بولنے لگے ذکر کر رہی ہے جب ہاتھ صحیح اٹھنے لگے تو ذکر کر رہے ہیں اور جب پاؤں صحیح چلنے لگے تو ذکر کر رہے ہیں ذرے ذرے سے ملے در سے اخوت بسمل ذرے ذرے سے ملے در سے اخوت بسمل طرز تشکیل اگر غور سے انسان دیکھے وہ ذرے جن کو ہم خاکے رہے منزل سمجھتے ہیں زبان حال رکھتے ہیں زبان دل سمجھتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ بلّہ میں اس پتھر کو اب تک پہچانتا ہوں جو ابتدائے نبوت میں مجھے سلام کیا کرتا تھا تو فض اصل میں ہماری فکر محدود ہمارا دائرہ محدود ہماری صحبت محدود بس قرآن کا پڑھ لینا برکت کے لیے نماز کا پڑھ لینا اطاعت کے لیے اور عبادت کی طرف متوجہ ہونا عادت کے لیے ہے امام غزالی بہت افسوس سے فرما رہے ہیں کہ بیٹا یہ تیری عبادت عادت ہی بنی رہے گی عبادت کب بنے گی اس میں میرا شعر ہے کہ پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی تو فرماتے ہیں یہ تیری نماز اور روزہ حج و زکوٰۃ عادت ہی بنی رہے گی عبادت کب بنے گی عبادت کیسے بنتی ہے ایک بزرگ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کی نماز کا ذکر کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی مسجد میں جاتا ہوں تو مسجد حرام کا تصور کرتا ہوں دیکھا آپ نے یہ خیال کی گہرائیوں پہنا یہ پھر جانتے ہو پھر میں کیا کرتا ہوں جنت کو دائیں جانب دوزہ کو بائیں جانب اور پلسرات کو زیر قدم سمجھتا ہوا حیبت سے قیام کرتا ہوں آجی سے سدھا آجی جی سے رکوع کرتا ہوں اور تجربوں سے سجدہ کرتا ہوں تو جیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا ویسا ہی معاملہ پیش آئے گا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو بڑوں کا آپ نے ذکر کیا چھوٹوں میں بھی رحیمانہ اور کریمانہ انداز ہے تو پھر وہی واقعہ نقل کر دوں کہ کرامن کادمی کا جب دفتر ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور لاؤ پروردگار میرے پاس تو یہ کھاتا ہے یہ نہیں کہیں گے اور کھاتا نہیں اچھا اچھا میں اس کھاتے کو نکالتا ہوں جہاں میرا ید قدرت لکھتا رہا ہے ہاں۔ تو اس اس شخص کے بارے میں رات کو آنکھ کھل گئی اٹھا نہیں آنکھ کھل گئی اور یہ سوچا کہ ابھی دو رکعت نماز پڑھتا ہوں اور پھر نیند نے غلبہ کیا سو گیا ہم نے اس نیکی کو لکھ دیا کہ اس کا ارادہ تو تھا بشریت غالب ہو گئی اور بات ہے ایسے ایسے بہت سی نیکیاں خیال میں جو سرزد ہوئی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا نام اعمال نیچے آ جائے گا اور برائیاں اوپر اٹھ جائیں گی اور وہ جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا جائے گا گناہوں نے بھلا کب قابل انعام رکھا تھا مگر رحمت کو شرم آئی میرے داما نے کالی سے اسیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا نے پرتون ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا تو ذرا آپ خیال تو فرمائیے کہ ذکر کی اہمیت اور نماز کا معاملہ دیکھ لیجئے ماں ہو یا باپ ہو آخری وقت ہے بیٹا حاضر ہے نماز کا وقت جا رہا ہے کیا کرے گا نماز پڑھے گا کہ اس کی خدمت میں حاضر رہے گا اور حضور نے فرمایا کہ معاملہ سکرات سے پہلے جو الفاظ نکل جائیں اسی پہ حشر نش ہوگا عمر بھر نمازی رہا اور کلمہ مرتے وقت نصیب نہ ہوا تو اس کا حشر جو ہے جہنمیوں میں ہوگا ساری عبادت رخصت ہو گئی اور عمر بھر بے راہ رہا اطاعت نہ کی اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا تو وہ تاشار میں اور جنتی شمار کیا جائے گا تو جب ایسا اہم معاملہ ہے تو بھلا وہ چھوڑ کے اب نماز کی طرف کیسے راغب ہوگا چنانچہ نماز میں تاخیر ہو گئی اور وہ خدمت میں تاجیل ہو گئی اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ طریقہ ہے منزل نہیں ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز و روزہ حج و زکوٰۃ راستہ ہے منزل نہیں ہے تو راستے میں کھڑا ہوا ہے فرمایا جو راستے میں کھڑا ہوگا وہ بھی منزل میں نہیں پہنچے گا اور جس نے راستہ اختیار نہیں کیا وہ بھی منزل میں نہیں پہنچے گا لیکن ہماری سوچ محدود ہمارا انداز محدود اور ہمیں وہ احادیث رغبت نہیں دلاتی ہیں جہاں مخلوق کو سامنے کیا گیا ایک دفعہ پوچھ رہے ہیں صحابہ سے کہ میں غار ہیرا میں کیا کیا کرتا ہوں کہ یہ بات اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے فرمایا میں غار ہیرا میں فکر کیا کرتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی کا معاملہ سنیے تشریح کا فرماتے ہیں کہ قرآن حدیث نقل کرتے ہیں کہ قرآن کا دیکھنا عبادت خانہ کعبہ کا دیکھنا عبادت والدین کے چہرے کو صبح دیکھنا عبادت یہ تو دیکھنے کا معاملہ ہوا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کہتا ہوں کہ حروف مقطع جو ہے الف لام میم یہ ایک حرف ہے یہ نہیں کہتا الف ایک حرف لام ایک حرف میم ایک حرف ہے جس نے صرف الف لام میم پڑھا اس کے نام اعمال میں تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں تیس برائیاں مٹا دی جاتی ہیں تیس درجے بلند کر دیے جاتے ہیں لیکن اب آگے کی بات نہ ہمیں سنائی جاتی ہے نہ ہمیں سننے کی توفیق ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک لمحے کی جو فکر قرآن کے اندر ہے ہاں۔ ساٹھ سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے ذرا آپ خیال تو فرما اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا تمہاری نظر ادھر نہیں گئی کہ اللہ تعالیٰ ضمانت دے رہا ہے گارنٹی دے رہا ہے کہ ایک لمحے کی جو فکر ہے وہ ساٹھ برس کی مقبولہ عبادت فرمایا عبادت کی نہ قبول ہوئی یہ نہ قبول ہونے کا کیا معاملہ ہے اس کی مثال شیطان کسی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ساٹھ ہزار برس شیطان نے عبادت کی ہے اور کثرت عبادت کا یہ حال تھا کہ زمین میں کوئی چپا نہیں چھوڑا جہاں سجدہ نہ گیا ہو اور گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا اللہ اہل اللہ نے فرمایا لطیف المزاج ہے ذرا میں خوش ہو جاتا ہے ذرا میں ناراض ہو جاتا ہے میرا ان کا مننا بگڑنا ہی کیا میرا ان کا مننا بگڑنا ہی کیا نگاہیں ملی اور حجاب آ گیا میرا ان کا مننا بگڑنا ہی کیا نگاہیں ملی اور حجاب آ گیا ایک خود کردہ فیصلہ جس میں ہم پھنسے ہوئے تین صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی پوچھتے ہیں ذرا عبادت کا حال تو بتا دیجئے اے بی بی عائشہ حضور تشریف نہیں رکھتے ہیں عبادت کا حال کیا پوچھتے ہو نفل میں ایسا کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پاؤں ورم کر جاتا ہے دوسرے صحابی پوچھتے ہیں کہ روزے کا کیا حال ہے فرمایا کہ رمضان سے دو مہینے پہلے رجب اور شابان کے اس طرح رو روزے رکھتے ہیں کہ گویا قضا نہیں ہوں گے اللہ تیسرے نے اور زندگی کے مشغولات پوچھے اب دیکھیے کہاں شیطان آ کے کھڑا ہو گیا ایک نے کہا میں سمجھ گیا یہ آپس میں بات کر رہے ہیں باہر نکل کے یہ میں بالکل سمجھ گیا کہ مجھے عمر بھر نمازی پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا تیسرے نے دوسرے نے کہا جب روزے کا یہ عالم ہے تو روزے ہی رکھنا تیسرے نے کہا میں بالکل سمجھ گیا شادی وادی نہیں کرنی ہے اس لیے کہ دنیا میں الجھ جائیں گے اور مولا کا راستہ نصیب نہ ہوگا ہم بڑے دھڑلے سے حضور کے سلسلے میں عالم الغیب ہونے کا معاملہ کرتے ہیں اہل اللہ نے بڑی آسانی سمجھایا ہے کہ بیٹا جو چیز بتا دی جاتی ہے وہ غیب نہیں رہتی اور جب سب کچھ بتا دیا گیا تو غیب کیا رہا ثبوت اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ہو چکی تھیں تشریف لے آئے ارے تم لوگ کیا کر رہے تھے آپس میں مشورے اب کسی کی ہمت نہیں پڑے ممکن ہے غلط ہو جائے آپ نے تینوں کی باتیں دہرا دیں ابھی سے آپ کیا کہیں گے بھلی بھلا عالم سے شاید مخفی رہے اس چشم حقبی سے ہاں۔ کہ جس نے خالق کے عالم کو بے شک بال یقین دیکھا تو یہ بحثی بیکار ہے کہ حضور کو علم غیب تھا یا نہیں جب سب کچھ بتا دیا آدم سے شروع ہوا کہ ہم نے کل نام ودیت کر دیے بتا دیے تو آدم علیہ السلام صدقہ ہے جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انہیں کیا کچھ نہیں بتا دیا گیا ہوگا فرماتے ہیں کہ بھائی فلاں نے میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور نہیں بھی پڑھتا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں میں نے شادی بھی کی ہے اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں ہاں مگر اس میں توازن چاہیے سنا آپ نے جی۔ بیلنسڈ وے تو کیا اس توازن میں انبیاء بھی کھڑے ہیں صحابہ بھی کھڑے ہیں واقعہ سن لیجیے بڑا ہلا دینے واقعہ واقعہ ہے رات کو تمام کام سے فارغ ہو کے عائشہ صدیقہ نفل پہ نفل پڑھے چلی جا رہی ہیں بھائی اب کام تو ختم کر دیا نا اب ان کا اپنا وقت ہے ادھر سجدہ کیا ادھر سلام پھیرا پھر کھڑی ہو گئی کافی دیر ہو گئی تو حضور نے پوچھا عائشہ یہ کیا کر رہی ہو دیکھا آپ نے حوصلہ افزائی کرتے لیکن کیا پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہو ابھی کھڑی ہوتی ہو پھر بیٹھتی ہو پھر یا رسول اللہ آج میں نے طے کیا ہے کہ چار سو رکعت نفل گی آشا کبھی تم نے یہ غور نہ کیا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہوگا چار سو رکعت جب ختم ہوگی تو بے دم ہو کے گر پڑو گی دیکھیے بشریت دیکھیے نہ اپنے کام کے قابل رہو گی نہ شوہر کے کام کے قابل رہو گی نہ مہمانوں کے قابل رہو گی نہ پڑوسیوں کے قابل رہو گی گھبرا کے پوچھا یاسولہ پھر کیا کرے ان کو تو پوچھنے کی ضرورت ہے اور ہم نے اسلام کو یتیم سمجھ لیا ہے کہ جیسا جی چاہتے ہیں کان مروڑ دیتے ہیں جی۔ پھر کیا کریں گھبرا کے پوچھا ذہن میں رکھیے گا چار سو رکعت عائشہ ایسا کرو کہ دس رکعت پڑھو کوئی تناسب ہے دس رکعت کا اور چار سو رکعت کا کوئی تناسب ہے چند آنسو تیری سرکار میں دیوانے کے ہو جو مقبول تو دریا تیرے میں خانے کے جی۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ نے دس رکعت ارشاد فرمائی میں اس پہ عمل کروں گی میرے چار سو رکعت کا کیا نتیجہ ہوگا فرمایا ہے عائشہ دس رکعت پڑھو ثواب چار سو رکعت کا ملے گا میں کشو میں کی کمی بیشی پہ حضرت عائشہ کو سبق دیا جا رہا میں میں کی کمی بیشی پہ ناک جوش ہے یہ تو ساکی جانتا ہے کہ اس کو کتنا ہوش ہے حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے میں کوئی پاگل ہوں نمازی نمازی سے کہوں شراب پی اور شرابی سے کہوں نماز پڑھ اس کو نماز میں اتنا لگا دیتا ہوں کہ دیگر فرائض ثابت ہو جاتے ہیں میرا کام ہو جاتا ہے میرا مقصد نماز کا پڑھوانا اور نہ پڑھوانا نہیں ہے منزل پہ نہ پہنچنے دینا ہے تو پڑھوا کے نہ پہنچنے دوں یا نہ پڑھوا کے کام حاصل ہو جاتا ہے آپ اسے مذہب کا خید بات نہ سمجھیں شیطان آ گیا امیر معاویہ کے پاس بہت گہری نیند سو رہے ہیں اس نے انگوٹھا پکڑ کے ہلایا کھولی تو دیکھا شیطان کھڑا ارے بھائی کیا کام ہے جلدی نماز پڑھ لے وقت جا رہا ہے آپ نے حیرانی سے کہا وقت تو تو نماز قضا کرنے والا ہے یہ مجھ سے کیوں اٹھا رہا ہے یہ کہہ کہ نماز کا وقت جا رہا اے ماں بیا میں تج سے خسارے میں ہوں خسارہ سن لیجیے کیا خسارے میں کہا ایک دن تکبیر اولا جماعت نہیں تکبیر اولا جاتی رہی تو گھر پہ آ کر اتنا رویا لوگ جمع ہو گئے کوئی پوچھتا ہے بیوی مر گئی کہا نہیں بیٹی مر گئی کہا نہیں بیٹا مر گیا کہا نہیں تو پھر کیا ہوا کہا کہ تکبیر اولا جاتی رہی لوگ تعزیت کے لیے نہیں آئے اس لیے رو رہا ہوں اور کیا لیکن اس کا دوسرا پہلو دیکھیے بیس برس سے ایک شخص جماعت میں شریک ہو رہا ہے دیر ہو گئی تکبیر اولا قضا ہو گئی پوری نماز میں یہ احساس کا معاملہ تھا یہ سوچتا رہا کہ ہائے بیس برس کا جو پابندی کا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا آج تکبیر اولا جاتی رہی مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے دل سے فتوا لیتے تھے اور پھر نتیجہ نکالتے تھے ہاں۔ جب گھر آئے تو کہنے لگے کہ بیس برس کی نمازیں ضائع ہو گئیں سنا آپ نے لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے کہا نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے کہ تقبیر اولا کے لیے پڑھ رہے تھے دیکھا نا آپ نے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے بیس برس کی نماز با اقساط ان بزرگ نے دہرائی تب ان کے قلب کو ٹھنڈک پہنچی غور کیا آپ نے اور ہمارا کیا حال ہے کہ جب ہم اہل اللہ نے فرمایا جماعت سے باہر آتے ہیں تو بے نمازی یا بے جماعتی پر نظر حکارت ڈالتے ہیں کہ دیکھو ایک میں ہوں جو ابھی شریک ہو کر آ رہا ہوں ایک یہ ہے کہ کمباخ ٹہلا ہے میں کشوں میں کی کمی بیشی پہ ناحک جوش ہے یہ تو ساکی جانتا ہے فرمایا تیری خود پسندی تیری نماز کو ضائع کر دے گی تجھے نظر حکارت ڈالنے کا اختیار ہی نہیں دیا گیا ایک باریک مسئلہ سنیے موہن مسیح کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے غور کیا آپ نے موہن اور مسیح اور غیر مذہب والوں کو آپ نام لے کے کافر نہیں کہہ سکتے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ گروہ مشرقین گروہ کافرین گروہ منافقین جہنم میں جائیں گے کل وہ ایمان لے آئے گا تو کیا ہوگا دیکھا نا آپ نے اور کسی کو خبر نہیں ہے کہ کون کب ایمان لے آئے اور کون ایمان سے باہر ہو جائے ہاں یہ بھی ہے غرہ نہیں ہونا چاہیے کہ صحابی تھے جی۔ ایک صحابی مارتے ہوئے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں فرمایا یہ خودکشی کرے گا غور کیا آپ نے اللہ اکبر لرزہ دینے والی حدیث سمجھ میں آ رہی جو پے در پے دشمنوں کو قتل کر رہا ہے صحابہ تھرا گئے اور پھر قول رسول ہے وما ینتقو انل ہوا چنانچہ زخموں کی سے نڈھال ہو کے گر پڑے اور وہ خنجر اپنے سینے میں اتار لیا دیکھا آپ نے منزل میں پہنچ کر بھی یہ وہم ہے ماہر منزل پہ پہنچ کے بھی یہ وہم ہے ماہر یہ ایک قدم دور یہ فرسنگ نہ ہو جائے منزل پہ پہنچ کر بھی یہ وہم ہے ماہر یہ ایک قدم دور یہ فرسنگ نہ ہو جائے اور بشارت دے رہے ہیں اور آگاہ کر رہے ہیں اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو مجدد الفسانی فرعون کے نفس سے بدتر سمجھتا ہوں اور اگر کسی نے کتے کے نفس سے اپنے نفس کو اچھا سمجھا ہزار منزل دوری پہ جا گرا سلطان العارفین بھائی بستامی ایک گھاٹی سے آ رہے ہیں ابھی بارش ہوئی ڈر رہا ہے تنگ ہے ایک آدمی گزر جائے ایک آدمی آ جائے کتا ادھر سے آ رہا ہے آپ نے زبان حال سے ظاہر ہے کہ ولی تھے تو جانور بھی زبان سمجھتا ہے آپ نے کہا کہ کتے رک جا میں گزر جاؤں بات سادہ سی تھی مگر غلط تھی غور کیا آپ نے اس لیے کہ یہاں بھی نفس کھڑا ہوا تھا باعث بستانی کا جب گزرنے لگے قریب سے تندیا ٹھٹا مارا کتے نے اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ تو ہی سمجھدار ہے تو سے زیادہ کوئی احمق پیدا نہیں ہوا کتا کسے کہہ رہا باعید بستامی کو پوچھ رہے ہیں کیا بات ہوئی ارے احمق پھر دہرایا اس نے میں گزر جاتا تیرے کپڑے پہ دھبے تو پڑ جاتے دھو ڈالتا اب یہ برتری کے دھبے تیرے کل پہ جو پڑ گئے اسے کیسے دھوئے گا تو باعث بستامی کا بیان یہ ہے کہ ایک چیخ ماری وہ بے ہوش ہو گئے اور کتا چلا گیا ایک عمر چاہیے کہ گوارا عشق ایک عمر چاہیے کہ گوارا عشق رکھیے آج لذت زخم جگر کہاں پھر یہ ایک چھوٹی سی بات کہ ہم غرہ کہاں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس کو کیسے نواز رہا ہے فقیری اختیار کر لی ہے ابراہیم بن ادھم نے حالت کیفیت میں دیدار الہی میں بھی ہم مسکرا رہے ہیں ایک مزدور جس کی روزی نہیں لگی غلطاؤں پیچا یہ سوچتا ہوا چلا جا رہا ہے کہ گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا نہ گھر میں کچھ ہے نہ میری جیب میں کچھ ہے سامنے جو یہ پڑھے تو یہ سوچا کہ یہ کم وقت سن رہے ہیں آپ یہ مجھ پہ ہنس رہا میں تو غلطہ ہوں پیچا چلا جا رہا ہوں وہ مسل مشہور ہے کہ دو دو چار کیا کہتے ہیں تو بھوکا یہ کہے گا دو روٹی چار روٹی ہاں۔ وہ اسی اس سے گزر رہا ہے یہ مرحلہ اور یہ معاملہ کش ہو گیا ابراہیم بن ادھم کو بلایا اب وہ تو پہلے ہی انہیں دوش دے چکا تھا وہ کہتے ہیں جو تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دے میں اپنی عمر بھر کی نمازوں اور روزوں کا ثواب دیتا ہوں اس نے کہا کہ میرا خیال یہ نہیں ہے یہ کم وقت واقعی مجھ ہنس رہا تھا جو یہ سوچ رہا ہے کہ گھر والوں کو کیا کھلائیں گے اس سے یہ دیوانہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو تیرے پاس ہے وہ مجھے دے حل نے فرمایا دو میں سے ایک بات ہوتی ہے یا جھنجلا کے مار بیٹھتا ہے یا وہی کہتا ہے جو سامنے والا کہتا ہے تو اتنا تو غصہ نہیں آیا کہ ابراہیم بن ادھم کو مارتا اس نے کہا دیوانے اچھا بتا کیا خریدے گا کہا کہ تجھے یہ ملال جو گزرا ہے میں تجھ پر ہنس رہا ہوں اس کا ثواب دے دے عمر بھر روزوں اور حجوں کا ثواب میں نے تجھے دے دیا تجھے کیا بتاؤں زاہد دل درد مند کیا ہے ہاں؟ تجھے کیا بتاؤں زاہد دل درد مند کیا ہے میری ایک صدا ہے یار اب تیری سو برس عبادت تو میں کشوں میں کی کمی بیشی پہ ناحق جوش ہے یہ تو ساقی جانتا ہے کس کو کتنا ہوش ہے چاند کے داغ دیکھنے والوں چاند کے داغ دیکھنے والوں اپنے دامن کے داغ دیکھیں چاند کے داغ دیکھنے والوں اپنے دامن کے داغ دیکھے ہیں اور اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ خیریت اسی میں ہے کہ دنیا میں اپنے کو سب سے بدتر خیال کرو تب تمہیں راستہ ملے گا اور بت پرستی میں یا خود پرستی میں شامل ہو جاؤ گے تو ہزار منزل دوری میں چلے جاؤ گے اور قرآن کی یہ آیت گواہ ہے کہ یا یوہ لذین آمن آمین اے ایمان والوں ایمان لاؤ کہ بتوں کو توڑ خیالوں کے ہوں یا پتھر کے ذرا بھی دیر نہ کر لا الہ الا اللہ یہ نے متائے غرور کا سودا لا الہ الا اللہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صدیقین کے طفیل میں ہر مسلمان کو نور ایمانی صحت جسمانی عقل حالات کے مقال عطا فرما بے روزگاروں کو روزی عطا فرما گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما مصیبت زدوں کی مصیبت آسان ہو بے اولاد کو سال اولاد عطا فرما یا اللہ کشتی ہماری جس بھور میں پھنسی ہوئی ہے بطوفیل رسول اکرم صلی اللہ نکال میں حرم جی ہے مدینہ وہ شم حرم جی سے منور قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے کعبے کی قسم تصور میں اس شہر میں بک جا ہیں خود آ کے خرید اس شہر میں بک جا ہیں خود آ بازار نہیں شہر نبی یہ مصر کا بازار نہیں شہر اس عرض مقدس پہ ذرا دیکھ کے چلنا اس عرض مقدس پہ ذرا دیکھ مدینے کی گلی والو یہ مدینے کی گلی نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ نظروں کو جھکائے ادبی ہے بیتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے ہر وقت تصور میں حق اس کا ادا جبینوں سے نہ ہوگا حق اس کا صرف جبینوں سے نہ ہوگا اے سجدہ گزارو یہ درے منہ نبوی ہے اے سجدہ گزارو یہ در مصطفی